اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو یہ بڑے پاک باس بنتے ہیں